السلام علیکم ہے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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما وما وما بناها والأرض طحاها ونفس سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خواب من دساها محترم سامعین نوجوان ساتھیوں دینی بھائیوں اللہ رب العالمی نے اس پوری کائنات پر ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا ان نفی فل کی والارض وختلا فلی لیول نہار لایا البا ان نفی اختلاف لئی لیون نہاری رات اور دن کے آمد و رفت میں دن آیا رات چلی گئی رات آئی دن چلا جاتا ہے اور اسی طرح سے رات اور دن سورج و چاند کا غروب و طلوع ہونا ان تمام چیزوں میں ان نتیجہ نکل آیا مندوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اپنی آیات پر غور فکر کرنے کا حکم دیا فرمایا وجہ اللہ تین فمحونا آیت و جاننا شیراسلام لتا ادائے لوگوں ہم نے تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے رات اور دن کے آپ کے آمد و رفت میں ان میں بڑی نشانیاں ہیں ہم نے تمہارا پھر ہم نے رات کے رات میں سورج کو غروب کر کے ایسا کیا دن میں سورج کو طلوع کیا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کرو اور تم دن کے اندر ہم نے رات دن کو روشن رکھا ہے تاکہ دن میں اپنی روزی روٹی کے لیے دور دھوپ کرو عدد تعلین اول اس اور ہم نے اس لیے یہ دن اور رات بنائے سورج و چاند تاکہ تم اپنے سال اور مہینوں کے کا حساب رکھ سکو تاریخ کتنی ہے مہینہ کون ہے سن کتنا ہے ان تمام چیزوں کی معلومات کے لیے ہم نے یہ رات و دن کا نظام قائم کیا ہے رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کے تمام انسانوں کو حکم دیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت لوگوں لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ نے بلند کیا ہے اور وہ بھی اتنے بڑے سات آسمان بڑے بڑے سات آسمان بغیر رے کرو نہ کہیں ستون نظر نہیں آتا بغیر ستون کو دیکھ رہے ہو یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو زمین کو دیکھو کس طرح سے اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے جس پر آسانی سے تم چلتے ہو تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر آیت پر غور فکر کرنے کا حکم دیا اور سورج اور چاند ستارے اور ان تمام مخلوقات تو بڑی چیزیں ہیں یہاں کہ اللہ نے انسان الاف انسان انسان جو کھانا کھاتا ہے اس پر بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ قدرت ہے پلم برل انسان تو عامی انسان اپنے کھانے پر غور کرے کہ ایک رکما روٹی اس کو جو نصیب ہو رہی ہے کتنے مراحل طے کر دینے کے بعد آپ نے صرف پیسہ دے کر کے آٹا یا ریڈی میڈ روٹی خریدی ہے لیکن یہ روٹی بننے کے پہلے پہلے کتنے مراحل ہوئے ذرا اللہ رب العالمین نے کس قدر کتنے مراحل طے کرنے کے بعد ہمیں کھانا نصیب ہوا اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے رب العالمین نے فرمایا وہ فل اور بھی زمین میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے انہی آیات میں جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک مقام سور شمس کی ابتدائی آیا وہ شمس و دہا قمر دا ترا و نہاری دا جنڈا و لا لما ما بنا وا پہا و نب وما سوا رب العالمین نے فرمایا شم سے بدوہا کسم ہے سورج کی اور پھر اس کے دھوپ کی یہ جو آپ کو دھوپ نکلتی ہے ان ملکوں میں جائیں جہاں چھ چھ مہینے سورج نظر نہیں آتا جہاں دن ہے لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں دھوپ سے محروم ہیں ان کے لیے دھوپ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے اللہ رب العالمین نے سورج کی قسم کھائی اور سورج کی گرما دینے والی جو ہے یہ دھوپ جو ہوتی اس کی قسم کھائی بہت بڑے فوائد سورج ہے کہ دھوپ میں اللہ نے رکھا ہے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اے لوگوں عرب کے لوگوں یاد رکھو ہمارا سارا علاج ہماری ساری صحت کا دار و مدار اللہ رب العالمین نے سورج میں رکھا ہے آج سائنس بڑی ترقی کر گئی اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سورج کی دھوپ میں کیا فوائد ہیں جب کہیں سائنس کا وجود نہیں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تاران نے اس وقت کہا تھا اس وقت کے لوگوں کا علم ذرا دیکھو دین کا فہم ذرا دیکھو اس وقت کہہ رہے ہیں اے عرب کے لوگوں تمہاری صحت کا تمہارے تندرستی کا تمہارے زندگی کا بہت بڑا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے سورج کے روشنی میں رکھا ہے رب نے اس لیے قسم کھائی وہ شن و دوہا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی ریدا تلاحا اور سات چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی سورج کی اس کی روشنی کی رات کی دن کی اور بہت ساری چیز سات چیزوں کی قسمیں کھاتے فرمایا وہ نف سوا سا زمین سارے مخلوقات کی بڑی بڑی مخلوقات تھی کسمے کھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وہ نفس اما سوا اور کسم ہے نفس کی جو اور اللہ نے جو اس کو سنوار دیا ہے یہ آپ کے اندر جو نفس ہے اس نفس کی اللہ رب العالمین کا رہے ہیں وہ سن وا وری کمر وہ نہاری ریدا جہا وہا رقشا کسم ہے اس کے دودھ کی کسم ہے رات کے سورج چاند کی جب سورج کے بعد آیا کرتا ہے کسم ہے دن کی اور اس کی روشنی کی کسم ہے رات کی اور اس کی تاریخی کی سما ایما بنا کسم ہے آسمان کی اور اس کے بلند بارہ بنانے کی وہ اردو بہا اور کسم ہے زمین کی اور جو اللہ نے ہموار دی دیا ہے پھر فرمایا وہ نفس کی اور جو اللہ تعالیٰ نے نفس کو اچھا سنوار دیا ہے اور بہترین قسم کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے نفس میں رکھی ہے تقوا کی دین کی پرہیزگاری کی خیر کی ساری چیزوں سے نفس کو سنوارا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سات چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا المہا فجورہ بکواہا اور اللہ رب العالمین نے یہ نفس جو بڑا سوار کے بہترین صلاحیت کے ساتھ تمہیں تمہارے اندر پیدا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں رکھ دی ہیں فال ہم ہاں وہ اس نقص کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کرنے کی بھی صلاحیت رکھ دی ہے اور نیکی کرنے تکوا پرہیزگاری کی بھی صلاحیت رکھی ہے اب انسان کا اپنا کام ہے قد من زکاہا وقد خواب من دساہا فراہ پا گیا کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا نفس میں دو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ہاں، دو چیزوں کی صلاحیت ہے خیر کی بھی صلاحیت ہے اور برائی کی بھی صلاحیت ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف قرار دیا کہ انسان اپنے نفس کو سنوارے اس کے اندر جو خیر کی صلاحیت ہے اس کو باقی رکھے اور باطل کی جو صلاحیت ہے برائی کرنے کی اپنے نفس کو اس سے پاک کر لے انسان کو فرائض میں سے ایک فریدہ یہ ہے کہ انسان اپنی نفس کو پاک کرے برائی کی غلاغت کی کینا کپت کی حسد کی ہاں، جتنی برائیاں دل میں رکھی گئی ہیں ان تمام چیزوں سے دل کو پاک کرنا یہ انسانی فریدہ ہے اور اسی پر انسان کی کامیابی اللہ نے موقف رکھی ہے فرمایا وہ کا نفس ہی یہ آپ کا نفس ہے اس میں سخاوت کا بھی جذبہ رکھا ہے سخاوت کا بھی ذوق اور شوق رکھا ہے آپ اور اسی کے اندر کنجوسی اور بخیر کا بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے <coughs> اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ افلح من زکاہا اب کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو وہ میوں کا شوخا نفس ہی صلاحیت دونوں اللہ نے رکھی ہے بھلا سچا خیرات کرنے کی سخاوت کی بھی ہے اور کنجوسی اور بخیلی اور شوہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اب انسان کامیاب کیا ہوگا وہ میوں کا شو ارب سے ہی جس شخص نے اپنے نفس کے اندر سخاوت کا سب کا خیرات کرنے کا جذبہ باقی رکھا اور دوسرا پہلو جو تھا کنجوسی اور بخیلی کا اس کنجوسی اور بخیلی سے جس انسان نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اللہ تعالیٰ فرماتے پھر یہ انسان کامیاب ہوا کامیابی کے لیے دوستو ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھیں ہمارے نفس میں اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں اور ہم نے بری صلاحیت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی اور اپنے نفس کو ان برے جذبات برے تصورات برے خیالات اور برے شوق سے ہم نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا تو یاد رکھو میرے بھائیوں انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا امام ترمیدی بھی اللہ نے اپنی سنن میں تبرانی موجم کبیر میں ابن دنیا رحمت اللہ نے امام بحقی رحمت اللہ نے ان تمام حضرات نے سلمہ ابن الاقوا رضی اللہ تعالیٰ ہو جو مشہور صحابی ہیں ان سے روایت کیا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہو کہتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے ساتھ رمایا لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله في الجبارين بہت بہو ماں اصا بہ او کلاکار رہی سرا اسلام آپ نے ساتھ ہمارا اے لوگوں لا الرجل یذهب انسان دنیا میں ہر چیز کا خیال رکھتا ہے ہر چیز کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی فکر نہ کیا دنیا میں ہر چیز کی فکر کیا ہر چیز کی کوشش کی ہر سر سے بچنے ہر نقصان اور خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بڑی کوششیں کی ہیں بڑی تدابیر اختیار کی ہیں لیکن اپنے نفس کو پاک کرنے کی فکر نہیں کیا لا الرجل بنفسه حتى عند الله بالجبارين اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان اپنے نفس کے معاملے میں بڑی کوتاہی اور لاپرواہی کرتا ہے اپنے نفس کو آزاد چھوڑا نفس کے پاک کرنے کی فکر نہ کیا یہاں تک کہ اس کا نفس برائیوں کی طرف نافرمانیوں کی طرف اور خباستوں کی طرف نفس اس کا کھینچتا گیا لیتا جاتا رہا یہاں تک کہ ایک دن اپنے نفس کو پاک کرنے کی نہ پاک نہ پاک کرنے کی بنا پر یوگ دبا اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام سرکشوں میں سے ہو جاتا ہے فرعون ہے نمرود ہے شداد ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے یہ دنیا کے سیا جو گزرے ہوئے ہیں انسان اپنے نفس کی فکر نہیں کرتا تو اس کا نفس برائیاں کرتے کرتے ان سرکشوں کے اندر پہنچا دیتا ہے پھر نبی رہے سراسان ماں بہم پھر جو مصیبتیں جو عذاب دنیا کے ان سرکسوں کو پہنچا ہے جس عذاب میں مبتلا ہوئے اسی عذاب میں وہ انسان بھی پہنچ جاتا ہے مبتلا ہو جاتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا تو دوست ہمارا یہ فریدا ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کے فرائد میں سے ایک فریدا یہ ہے کہ ہم نے ہر انسان اپنے نفس کو پاک کرے اپنے نفس سے جہاد کرے اور اپنے نقص کو پاک کر کے شریعت کا کتابے بنائے لا احدکم یکون تبعا لما جئت به تم میں سے کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کو میری شریعت کے تابع نہ بنا جس دن آپ کا نفس ہر قسم کی گلاوتوں سے پاک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر گردن جھکائی ہو جب انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گرد جھکا دیتا ہے اور بات قبول کر لیتا ہے اور جب کو کچل دیتا ہے اس کے بعد انسان مومن بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے ہر قسم کی گلاوت سے ہر قسم کی تباہت سے ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا بنا دے کو لہٰذا وہ اللہ من کل رنگ واتو الیہ الحمد للہ وقفا وسلام الرائے اما اماد دے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جن میں سب سے پہلی ضرورت میرے بھائیوں یہ ہے رب العالمین نے ساتھ نمایا آپ اپنے نفس کو اپنا دشمن بھی سمجھیں جب آپ کا نفس اللہ کی نافرمانی کی طرف رسول کی نافرمانی کی طرف گناہوں اور برائیوں کی طرف لے جا کے لے جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا نفس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے نبی علیہ و سرام سے زیادہ اس دنیا کے اندر اگر پناہ آپ دیتے تھے تو نفس کے شر سے کوئی خطبہ آپ کا ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ کو انفسنا اے اللہ ہمیں ہمارے شر نفس کے شر سے بچا دینا ہمیشہ آپ ذرا سوچیں نبی علیہ سنا تو سلام اس لیے میں نے کہا پوری زندگی میں اگر کسی سے سب سے زیادہ کسی چیز کے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں تو نفس کا ہے اپنے نفس کی مخالفت کریں کرے مقام رب ہی نفس جنت ہی اللہ رب العالمین نے جنت کا دخول اور جنت کا مستحق بننے کے لیے شرط قرار دیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے کب مخالفت کرے جب اس کا نفس برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے اذان ہو گئی آپ کی نیند کھل گئی ہے اور معلوم ہے کہ ہاں نماز ہونے والی ہے لیکن آپ کا نفس کہتا ہے آپ لے کر کے آرام کریں یہی اللہ کا رحمان کا اور شیطان کی اطاعت کا ٹکرا ہو رہا ہے اب کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کی مخالفت کیا اور رحمان کے داد و فرما برداری کے لیے تیار ہو گیا وہ خاف مقام ہوا جو انسان رب کے سامنے کھڑے ہونے اپنے زندگی بھر کے اعمال کو لے کر کے رب کے سامنے حساب کتاب کے پیش کرنے سے خوف زدہ رہتا ہے ہر وقت نردا ترسا رہتا ہے ہر وقت حساب کتاب کی فکر رکھتا ہے وہ عن اور اپنے نفس کو ان تمام خواہشات سے بچاتا ہے جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں انسان اگر قیامت کے دن حساب کتاب سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تب رب العالمین نے فرمایا جنت ہی الماوا یہ انسان ہے جس کا ٹھکانا جنت ہے تو جنت میں جانا نفس کی مخالفت پر اللہ نے موقوف رکھا ہے نمبر دو حجت الوداع کا معاملہ ہے سنن کے اندر امام احمد بن حمن سنن سنن کی حدیث ہے حضرت بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اسلام الوداع میں مینا کے میدان آپ اوٹنی پر سوار تھے اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کا مجمع تھا اس وقت آپ نے ساتھ سمایا تھا اے لوگوں رک مومن میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں مومن انسان کب بنتا ہے صاحب نے کہا بڑا جا رسول اللہ آر فرمایا المومن مومن اس وقت بنتا ہے یا مومن وہ ہوتا ہے جس کے سر سے لوگ اپنی جان اور یا مال کو محفوظ سمجھتے ہو پھر آپ نے ساتھ نمایا انا اخبیر مسلم میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے ہمارے یہاں تو خاندانی مسلمان ہوتا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوا کچھ بھی کر ڈالے وہ اپنے آپ کو سب سے وہ مسلمان سمجھتا ہے میرے بھائیوں یہ شہادت ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان آسانی سے نہیں بنتا بڑی قربانیاں دینے کے بعد آج مسلمان بنتا ہے آپ فرما رہے ہیں کم بل مسلم میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان آدمی کب اللہ کے نزدیک بنتا ہے صحابہ نے کہا بڑا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ فرمایا المسلم من سلم المسلمون مل لسان ہی مسلمان اس وقت بنتا ہے یا مسلمان کہلانے کا وہ مستحق ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے سر سے سارے مسلمان بھائی محفوظ رہتے ہوں پھر آپ نے پوچھا تیسرا سامان میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مجاہد اثر میں کون ہوتا ہے یہ حجت الویدا کا معاملہ ہے سینکڑوں ہاتھ صحاب کرام کر چکے ہیں مہاجر بھی ہیں مجاہد بھی ہیں مومن بھی ہیں مسلم بھی ہیں اس دنیا کے سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں لیکن ابھی آپ پوچھتے ہیں بتاؤ کہ مجاہد کس کو کہتے ہیں جہاد سارا کر چکے ہیں جنگ بدر ہو چکی ہے جنگ عہد ہو چکی ہے خندق ہو چکی ہے غزب تبوک ہو چکا ہے ساری جنگیں تو ہو چکی ہیں انہیں مجاہدین سے جن میں سے کسی نے اپنے باپ کو قربان کیا ہے کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹے قربان ہو گئی ہیں کتنے ایسے ہیں جن کے ہاتھ بیکار ہو چکے ہیں یہ کچھ صحابی ایسے بھی تھے جن کے جسم پر اسی دخم تیر کے لگی ہوئی لیکن اللہ رسول انہیں سے پوچھتے ہیں مجاہد کب بنو گے بتاؤ یا رسول اللہ سارا جہاد تو کر چکی اب کے مجاہد بننے کے لیے کیا شرط ہے آن فرمایا جو جہاد کیا ہو تو ہو چکا لیکن مجاہد بننے کے لیے المجاہد من وہ ہوا ہو پیتا مجاخلی مجاہد وہ ہے سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جس نے اپنی نفس سے جہاد کر کے اپنی نفس کو شریعت کا تابع بنا دیا یہ ہے سب سے بڑا مجاہد ہم کتنے بڑے مجاہد ہیں وہ ذرا سوچو پھر چوتھا سوال اراخیر بل مہاجر میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے صحابہ نے کہا بنا یا رسول اللہ آپ بتائیں ابھی زمان پر ہم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں آج نئے مجاہد کا تذکرہ آج نئے مہاجر کا تذکرہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ مہاجر انسان کب بنتا ہے مہاجرین میں ابو بکر ہیں عمر ہیں ہزاروں صحاب کرام ہیں جنہوں نے پوری جائیداد پوری پراپرٹی اپنے اہل بار اپنے بنگلے اپنے بزنس اپنے کاروبار اپنی تجارت اپنی ساری دنیا لٹا کر کے آئے تھے ہاں، وہ مہاجر بھی موجود تھا اللہ جو ننگے بدن ننگے پیر تقریباً پانچ سو کلو میٹر کا سفر طے کر کے مکے سے مدینے سیبہ آیا ہوا تھا وہ مہاجر بھی موجود تھا نے فرمایا مہاجر کون ہوتا ہے بتاؤ صحابہ نے کہا بڑا یا رسول اللہ آگے فرمایا المہاجر من حجر الفتا یا یا المہاجر من حجر من اللہ عنہ اے لوگوں صحیح معنوں میں سب سے بڑا مہاجر وہ ہوتا ہے جو برائیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے یہ اصلی مہاجر ہوا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نفس کا تذکیہ کرنے کے تو فکر سے فرمائے اور تیسری چیز اپنی نفس کے تذکیہ کے لیے اپنی نفس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کے مالک سے دعا کرے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من سچا انت ولی جو ہمیشہ انسان اپنے رب سے دعا کرے اللہ ہم کوشش تو کرتے ہیں اللہ میرے اندر تقوا پیدا کر دے وہ تک ہاں اور اپنے نفس کو میرے نفس کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے انت خیر من سکتا آپ ہی سب سے اچھا نفس کو پاک کرنے والے ہیں کیوں انتما انت مولا آپ ہی اس کے مالک اور مولا ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نفس کے تجزیہ کی توفیق نصیب فرمائے وہ شم سی و دہا بول ادا تلا و نہار ادا جا وہ لئی دا جب شاہ وہ سنا بڑا وما تو ونفس وما سواها فجورها وتقواها قد افلح من ہم کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنی نفس کو پاک کیا وہ قد ہاوا برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو یوں ہی چھوڑ دیا دنیا میں کبھی زندگی میں پاک کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا اللہ ہمارے دلوں کو برائیوں کی محبت سے ہاں، گناہوں سے ہاں، کے شوق و جذبے سے کینا سے کپٹ سے بدھ سے اناد سے ان تمام برائیوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت اپنی نبی کی محبت دین کی محبت کتاب و سنت کی محبت پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ دل منا دے جو قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا رب العالمین کا اعلان ہے یوم ينفع مال ولا بنون اللہ من اط اللہ بقلب سلیم اے لوگوں قیامت کا دن وہ دن ہے جہاں انسان کا مال نہیں کچھ کام آئے گا جہاں انسان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی انسان کے بزنس انسان کی حکومت اس کی سلطنت اس کی فوج کوئی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی ایک ہی چیز فائدہ پہنچائے گا کیا اللہ من اط اللہ بقلب سلیم جو قیامت کے دن قلب سلیم صاف ستھرا پاک دلی دے کر کے آیا اے رحمین ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے اے رحمین ہم نے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے بیماروں کو سفید کلی عطا فرما پریشان ہاں بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے مشکلات کو ختم, ختم کر دے اللہ کا کہنا ہر حاجت مند کی جائز حجو حاجات کو پورے فرما اے رحمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ سے خلیفہ اور ان کے آوان و انصار کی اللہ تعالی مدد فرما ہر قسم کے بلاؤں آفتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے ارحان عالمین اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر مصیبت ہر آفت سے محفوظ کر لے ہر آنے والی بلا کو ٹال دے اے عالمین ان سے وہی کام لے جس میں امت کا ملت کا فائدہ ہے قوم اور وطن کی کامیابی ہے ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس